قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ۖ هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون نو علیہ السلام کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے کہ اے نوح تم ہم سے جھگڑا اور خوب ہی جھگڑا کر چکے اب تو تم جس چیز سے ہمیں دھمکا رہے ہو وہی ہمارے پاس لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو نو علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائیں گے اگر وہ چاہے ہاں تم اللہ کو ہرانے والے نہیں ہو تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہ دے سکتی گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں بشرط یہ کہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو وہی تم سب کے پروردگار ہیں اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے تو جواب دیجئے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے تو بری ہوں جو تم کر رہے ہو سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے نوح علیہ السلام کی عجلت یعنی جلد بازی قوم نوح کی عجلت بیان ہو رہی ہے کہ عذاب مانگ بیٹھے کہنے لگے بس حجتیں تو ہم نے بہت سی سن لیں آخری فیصلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم تو تمہاری تابے داری نہیں کرنے کے اب اگر تم سچے ہو تو دعا کر کے ہم پر عذاب لا دو نو علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بھی میرے بس کی بات نہیں اللہ کے ہاتھ ہے اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے اگر اللہ کا ارادہ ہی تمہاری گمراہی اور بربادی کا ہے تو پھر واقعی میری نصیحت بے سود ہے سب کے مالک اللہ ہی ہیں تمام کاموں کی تکمیل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جس طرح کا چاہے اپنی مرضی کے مطابق نظام چلانے والے بادشاہ انصاف پرور ظلم نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ ہر بات کے حکم دینے کا اختیار رکھنے والے ابتدا یعنی شروع میں پیدا کرنے والے پھر لوٹانے والے دنیا اور آخرت کے تنہ تنہا مالک اور معبود حقیقی ساری مخلوق کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے یہ درمیانی کلام اس قصے کے بیچ میں اس کی تائید اور تقریر کے لیے ہے اللہ تعالیٰ اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ کفار آپ پر اس قرآن کے از خود گھڑ لینے کا الزام لگا رہے ہیں تو آپ جواب دیجئے کہ اگر ایسا ہے تو میرا گناہ مجھ پر ہے میں جانتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کیسے کچھ ہیں پھر کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ و افطرا گھڑ لوں ہاں تم اپنے گناہوں کے ذمہ دار تم آپ ہو